لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبدر صدق الله العظيم علم ترقی فعال و رب کا اصحاب الفیل کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے کیا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ علم یجالقی دہم فی تزلیل کیا ان کے داؤ کو مکر و فریب کو ختم نہیں کر دیا وہ ارسل علیہم طیرن ابابیل اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پرندے بھیجے ابابیل نامی ترمی ہم بے حجارت من سجیل جو ان کو مار رہے تھے پتھر کنکریوں کے اور بنا دیا ان ہاتھی والوں کو اس طرح جیسا کہ کھایا ہوا بھونسا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فریش قریش قریش کی سہولت کے لیے ایلا فہم ان کی سہولت یہ ہوئی کہ رحلت الشتاء والصیف سردیوں اور گرمیوں کے سفر ان کے لیے آسان کیا فلیاب رب حاض البعید اب قریش کو چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی وہ اللہ کہ جس نے ان جو ان کو کھانا کھلاتا ہے بھوک میں وہ آمن من خوف اور ان کو امن دیتا ہے خوف میں سورہ معاون ارعیت الزی یقذب و بدین اے مخاطب آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے فضلک ید الیتیم قیامت کے دن کو جٹلانے والا وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اس کا خیال نہیں کرتا ولا یحض اعلیٰ تعامل مسکین اور یہ بندہ وہ ہے جو مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا فویل للمصلین ایسے بندہ کے لیے ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے بھی مراد منافقین ہے الزین ہم صلاۃ ہم ساہون یہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں اللہ یوراون یہ وہ لوگ جو اپنی نمازیں دکھلاوے کے طور پر پڑھتے ہیں وہ یمنعون المعاون اور یہ وہ لوگ کہ جو ایک چھوٹی موٹی استعمال کی چیز ہوتی ہے اس سے کو بھی دوسروں کو نہیں دیتے سورہ کوثر ہے فرمایا اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے لہٰذا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں بلا شبہ جو آپ کا دشمن ہے وہی نامراد ہے اور بے برکت ہے سب سے پہلے ہم نے جو صورت تلاوت کی وہ سورہ فیل ہے فیل کا معنی عربی زبان میں ہاتھی کو کہتے ہیں یہ ابرا بادشاہ جو حملہ کرنے کے لیے آیا تھا مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا تو یہ اس کا واقعہ یہاں بیان ہوا ہے اور یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے سال کا ہے آپ بس چند مہینے بعد بعد نے چند دن بعد لکھے کہ آپ پیدا ہوئے ایک اہم بات ہے علمی وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا جو بھی نبی نبی بننے کے بعد نبی کے ہاتھ سے جو خر کے عادت چیز صادر ہوتی ہے نا جیسے آپ کی انگلی سے پانی کا چشمہ جاری ہوا یا تھوڑا سا آٹا بہت ساروں کے لیے پورا ہو گیا نبوت کے بعد اگر ایسا واقعہ نبی کے ہاتھ سے صادر ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں یہی چیز ولی کے ہاتھ سے ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں جس شخص کو اللہ نے نبی بنانا ہے ابھی نبی وہ نہیں بنا چالیس سال تک تقریباً نبوت ملتی ہے اس سے پہلے نبی کی موجودگی میں کوئی واقع ہو جائیں جو خرق عادت ہے عجیب ہے وہ برکت سی سمجھ آئی اس کو ارحاس کہتے ہیں یعنی ایسے شخص کے آنے کے ٹائم جس کو بعد میں اللہ نے نبی بنانا ہے ایسا خرق عادت واقعہ پیش آ گیا جس میں عجیب و غریب قسم کی اللہ کی مدد شامل حال ہوئی اس کو ارحاس کہتے ہیں جیسے کہ واقعہ فیل ہے واقع فیل ایک تاریخی بات ہے جو اس دن میں نے بتایا تھا وسما ذات البروج و یوم المعود و شاہد قطل اصحاب الخدود وہ جو بادشاہ نے عیسائی لوگ تھے بادشاہ بت پرست تھا زو نواس یمن یہ حمیری لوگ ہیں حمیری ایک قبیلہ تھا جو یمن میں آباد تھا ملوک حمیرہ ان کو کہتے ہیں یہ جو ہے مشرق تھے بادشاہ وغیرہ لیکن لوگ اس بچے کی وجہ سے مسلمان ہو گئے تھے وہ جو بچے نے کنکر پھینکا تو وہ جانور ہلاک ہو گیا پھر وہ کسی کو دم کیا تو وہ شفا پا گیا وہ بچہ نے کہا کہ مجھے مارنا چاہتے ہو تو مجھے میرا تیر مارو پھر وہ بندے مسلمان ہو گئے ان مسلمانوں کو اس نے خندق بادشاہ زو نواز نے آگ جلا کر اس میں ڈالا اس میں جب ڈالا مسلمانوں کو تو کچھ بندے بھاگ گئے اس میں دو بندے بچ کر عیسائی وہ شام روم کے بادشاہ کے پاس پہنچے وہ عیسائی تھا اس کو یہ کہا کہ اس طرح وہاں ہم عیسائی لوگ تھے اور ہم بت پرستی نہیں کرتے تھے وہ بچے کا واقعہ ہوا یوں ہوا اور بادشاہ نے مسلمانوں کو یعنی عیسائیوں کو وہ آگ میں ڈال دیا ہے تو آپ عیسائی ہیں آپ مدد کریں چنانچہ اس روم کے بادشاہ نے حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا حبشہ کا بادشاہ بھی عیسائی تھا کہ تم ان کی مدد کرو اور ان کا علاقہ آزاد کراؤ شام کے حبشہ کے بادشاہ نے ابراہ اور اربات دو لیڈر بھیجے جرنل اور ان کے نیچے جو ہے وہ ساتھ ان کے فوج بھیجی ان دو عیسائی قائدوں نے وہ یمن کا علاقہ آزاد کرا لیا زو نواز جو ہے وہ بھاگا آباد نے کہا کہ وہ اس نے سمندر میں چھلانگ لگا دی وغیرہ یہ جب عیسائی لوگ یمن پر غالب آ گئے زو نواز بت پرست کی حکومت ختم ہو گئی تو پھر اس کے بعد ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی ارباد کہتا تھا میں بڑا بادشاہ بنوں گا تو ابرہ کہتا تھا میں ابرہ نے ارباد کو قتل کر دیا ابرا نے پھر یہ کیا کہ لوگ بیت اللہ کی طرف جاتے ہیں حج کرنے زیارت کرنے تو وہ تو ایک پرانی سی بوسیدہ اور چھوٹی سی اتنی قیمتی عمارت نہیں ہے یہ عیسائی ابرا جو بادشاہ بنا ملوک حمیرہ کو ختم کر کے یمن میں اس نے ایک بہت بڑا کنیسہ بنوایا اتنا بڑا کنیسہ کہ اوپر اگر کوئی بندہ کھڑا ہوتا تو نیچے سے نظر نہیں آتا تھا بڑی وسیع عمارت اور چوں اور سونے چاندی وغیرہ وغیرہ وغیرہ سب یمنیوں کو کہا کہ مکہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے حج کرنے کے واسطے بس اسی کی زیارت کرو اور یہیں رہو اس پر اس نے کوئی بے ادبی کے الفاظ بھی بیت اللہ کے بارے میں کہے جس پر قریشیوں کو پتہ چلے تو ان میں سے ایک قریشی نے بعض نے یہ لکھا ہے کہ اندر کوئی غلازت کی بعض نے لکھا ہے کہ سائڈ میں رہنے لگ گیا تو پھر اپنی جھوپڑی کو بھی آگ لگائی تو ساتھ اس کو بھی آگ لگ گئی اس بادشاہ نے قسم کھائی کہ میرا کنیسہ چونکہ مکہ والوں نے خراب کیا ہے تو میں مکہ میں جا کے بیت اللہ کو علیہ بلّہ شہید کروں گا ختم کروں گا یہ اس نے پھر حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا حبشہ کے بادشاہ نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے لیکن یہ ہاتھی جو ہے نا دو چار میری طرف سے لے جاؤ اور ہاتھیوں کے ذریعے سے وہ بیت اللہ کے ستونوں کو سنگلوں کے ساتھ باندھ کے ہاتھیوں کو یوں بھگانا اور وہ گر جائیں گے ستون بیت اللہ شریف منہدم ہو جائے گا یہ طریقہ حبشہ کے بادشاہ نے ابرہ کو کہا ابرہ چل پڑا اور راستے میں اس کا کچھ قومیں مقابلہ بھی کرتی رہیں لیکن اس نے ذلیل مزید ہونا تھا یا اللہ نے رسوا کرنا تھا اور اس طرح وہ راستے میں قومیں جو یہ طائف کے راستے سے آیا تو وہ مقابلہ ہوتا رہا وہ قومیں شکست کھاتی رہیں آخر یہ تقریباً منا کے قریب پہنچ گیا مکہ جن حضرات نے دیکھا ہے اب تو مطلب بڑا آسان ہو گیا نا جی وہ یوں یوں یوں اس طریقے سے ہر تھوڑی دیر کے بعد پھر پہاڑ پھر اس کو راستہ نہیں سمجھ آتا تھا اب راکو کہ مکہ کی طرف جانے کا راستہ کون سا ہے وادی وادی ایک پہاڑ پہ چڑھتا ہے پھر دوسرا اسی طرح ہے اسی طرح ہے کسی کو اس نے رہبر لیا وغیرہ اور وہاں رکا رہا تو اس دورانیے میں حضرت عبد المطلب کے اور لوگوں کی اونٹ بھی اس ابرا نے قبضے میں کر لیے جس پر عبد المطلب کو پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو وہ آئے اور انہوں نے اونٹوں کی بات کی جب وہ آئے تو ان کے زہری وجاہت سے اتنا متاثر ہوا ابرا کہ اپنے سٹیج سے نیچے تخت سے نیچے اتر آیا کہ یار یہ تو کوئی بہت عجیب سردار ہیں تو یمن بھی عرب ہے اور خوبصورت لوگ ہیں وغیرہ لیکن ماشاء اللہ یہ تو جب عبد المطلب نے یہ بات کی کہ ہمارے اونٹ چھوڑ دو تو اس نے کہا کہ میں تو آپ سے بڑا متاثر ہوا تھا کہ آپ بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے آپ نے اونٹوں کی بات کی ہے عبد المطلب نے بہت عظیم بات کہی کہ اونٹوں کا ظاہری مالک میں ہوں میں نے اونٹوں کی بات کی ہے جس کا گھر ہے وہ خود نمٹ لے گا آپ سے ایسے ہی ہوا یہ بھی کوئی امتحان ہی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعض دفعہ اپنے واض و نصیحت تقریر میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا دادا اگر یوں نہ کہتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی کہ بیت اللہ کے بارے میں میں بات نہیں کروں گا لیکن یہ بھی آزمائش تھی بہرحال اس شخص نے بڑی کوشش کی اور اپنا وہ خاص ایک ان کا بہت بڑا ہاتھی تھا جو سمجھ میں آنے والا نہیں تھا اتنا بڑا وہ اس کا وجود تھا اس کا نام بھی بس علامہ فرمایا انہوں نے محمود رکھا ہوا تھا اس کو جب مکہ کی طرف وہ رہبر بتائے راستہ کہ ادھر چلو تو وہ نہیں جاتا تھا جب دوسری طرف جس طرف بھی اس کو کہو وہ جاتا تھا آخر اس کو مارتے تھے بڑے بڑے سخت لوہے کے ان ڈنڈوں سے سنگلوں سے یوں مارا لیکن بس وہ بیٹھ گیا اور ہاتھی کو کون اٹھائے اور اس کو جتنا بھی مارتے اسے کچھ بھی نہیں ہوتا جب اس کو دوسری طرف لے جانا چاہتے تو وہ چل پڑتا تھا آخر اس دوران میں اس کو سمجھایا بھی گیا دیکھو اللہ پاک کتنا مہربان ہے اس موقع پہ بھی وہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے تھے کہ دیکھو یہ ہاتھی ادھر جاتا ہی نہیں ہے تو یہ ارادہ ختم کر دو اللہ تعالیٰ ہر موقع پہ اب جو گزشتہ قوموں پر عذاب آیا پیغمبر کے ذریعے سے بتایا گیا تین دن مولت ہے تین دن مولت ہے پھر عذاب آ جائے گا وہ تین دن مولت کی بات یہی ہوتی تھی کہ یہ لوگ توبہ استغفار کر لیں اللہ تو عذاب دے کے خوش نہیں ہوتا لیکن یہاں پر بھی یہ نہیں سمجھا اور ارادہ اس کا حملے کا اس کا ہوتا رہا کہ آخر پھر سمندر کی طرف سے جدہ کی طرف سے کچھ پرندے سے آئے جن کو قرآن نے ابابیل کہا تین تین ان کے پاس چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں سجیل کہتے ہیں اس کو جو یہ کمبھار لوگ بناتے ہیں نا گھڑے وغیرہ تو اس کو جب توڑ دیں تو وہ ٹھیکریاں چھوٹی چھوٹی بنتی ہیں نا تو اس میں نوکے نوکے بھی چھوٹی چھوٹی خود ہی بن جاتی ہیں اس پتھر کو چھوٹے چھوٹے پتھر اور کبوتر سے تھوڑے چھوٹے تھے وہ آئے اور بس وہ کنکری مارتے گئے اور دنیا ساری ہلاک ہوتی گئی ابرا بادشاہ کو کنکری لگی یہ بھاگا اور اللہ نے اس کو یوں ذلیل کیا بطور زیادہ عبرت کے جو بندہ جتنا بڑا ظالم ہوتا ہے اس کو پھر تڑپا تڑپا کے ایک بیماری لگی دوسری لگی بیماری تو ویسے مومن کے لیے رحمت ہے لیکن ایسی موزی بیماری جس میں ہلاکت اور یوں اور یوں وہ ایسا مبتلا ہوتا رہا اور آخر بہت ذلیل و خوار ہو کے وہ تباہ گل کے اس کا جسم گل کے یوں گرتا رہتا تھا اور یوں جس نے بیت اللہ پر پہلے بھی لوگ احترام کرتے تھے مکہ والوں کا کہ ان کے پاس بیت اللہ شریف ہے اور یہ حاجیوں کا بھی خیال کرتے ہیں ستو پلاتے ہیں جگہ دیتے ہیں تو اس واقعے کے بعد مکہ والوں کے احترام میں اور اضافہ ہو گیا کہ ان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد ہوتی ہے کہ جب ان کے اوپر کوئی حملہ بھی کرنا چاہے تو اللہ کی فوج ان کو آ کے تباہ کر دیتی ہے تو اس یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی سال واقع ہوا جب آپ دنیا میں تشریف لائے آپ کی ولادت کے ٹائم تو فرمایا کہ آپ نے دیکھا نہیں آپ کے رب نے کیا کیا اصحاب فیل کے ساتھ کہ ان کے مکر و فریب کو تباہ کر دیا ان کے اوپر بھیجے پرندے ابابیر جو ان کو کنکریاں مار رہے تھے اور ان کو بالکل تباہ و برباد نیست و نابود کر دیا جیسے کنکری لگتی تھی بس ختم ہو جاتے تھے جیسے جل سڑ گئے ہیں یہ واقعہ ہوا اگلی بات بھی انہی قریش والوں کے ساتھ متعلق ہے فرمایا لی ایلاف قریش ایلاف ہم رحلت الشتاء والصیب قریش کو مانوس ہونا چاہیے زیادہ عبادت کی طرف رجوع اللہ کی طرف کہ جدھر جاتے ہیں لوگ ان کا خیال کرتے ہیں اور ان کے اپنے علاقے میں کچھ نہیں ہوتا کوئی کھیتی باڑی خاص مکہ مکرمہ میں نہیں سیڈوں میں ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعا یا اس سے پہلے بھی کہ ورز ہم کم میں پھل میں وجات وغیرہ وغیرہ وہاں آتے ہیں اب بھی دیکھ لیں ہر طرح کا کوئی جو اعلیٰ سے اعلیٰ چیز پیدا ہوتی ہے عرب میں لوگ اس کو بھیجتے ہیں ہمارے بھی جو سرگودے کے اندر بڑے بڑے جناب کنو کی فیکٹریاں وہ صاف قسم کے ایک سائز کے وہ سعودی عرب میں جا رہے ہیں باقی ادھر لٹم مٹھم ادھر آتا ہے ہر جگہ کی یہی بات ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں پھر یہ ہوا کہ جدہ میں ایک منڈی لگنے لگ گئی کہ سائڈ میں یمن وغیرہ کے علاقوں میں غلے وغیرہ زیادہ ہونے لگ گئے اب فالتو غلے تھے ان کو بیچنا بھی تھا تو وہاں آنے لگ گئے تو یہ لوگوں کے لیے خریدا خریدنے کے واسطے اور آسانی ہو گئی اس پر بعض رات نے یہ لکھا ہے مفسرین نے جس پہ علامہ راضی بھی ہیں اور دیگر حضرات روایات کی روشنی میں کہ جس شخص کے اوپر کوئی مشکلات ہوں یا جس علاقے پر مشکلات ہوں یا جس پر کوئی شخصی مصیبت وغیرہ خصوصاً معاش سے متعلق تو ل علاف قریش ای لا فم رحل تشتاع وصعیف فلیاب ادور حاض البعید الزی تام من جو و امن من خوف اس کو کثرت سے پڑھے کہ قریش کے لیے آسانی سردیوں گرمیوں میں یہ سردیوں میں یمن کا سفر کرتے اور کاروبار کرتے کہ یمن گرم علاقہ ہے اور گرمیوں میں یہ شام کی طرف سفر کرتے کہ شام سرد علاقہ ہے اور اپنی چیزیں وغیرہ خریدتے راستے میں لوگ ان کا خیال کرتے احترام کرتے کہ عرب یہ جی قریش ہیں مکہ کا خیال بیت اللہ شریف کا خیال رکھتے ہیں تو لوگ ان کا بھی احترام کرتے تھے فرمایا جب اتنی نعمتیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں تمہارے علاقے میں زراعت کھیتی باڑی وغیرہ نہیں ہے اور پھر بھی ہر نعمت تمہارے شہر میں پہنچائی تو اس کا نتیجہ شکر گزاری کی شکل میں نکلنا چاہیے پھل یا بدو رب حاض البعید انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی خوب عبادت کریں جو ان کو کھانا کھلاتا ہے اور امن دیتا ہے دشمن بھی عملہ کرنے کے لحاظ سے اور ڈر گئے کہ یہاں تو جب ایسے حملہ کریں گے تو تکلیف ہوگی یہ سورہ لیلاف قریش جس کی فضیلت میں نے بتائی کہ جس پر جو مشکل ہو تو بس یہ یاد کر لے اور پڑھتا رہے اللہ ثانی فرمائے گا سورہ معاون معاون کا معنی ہوتا ہے منع کرنا اس پر منافقین کا ذکر ہوا اور دو تین صفات منافقین کی بیان کی ہیں ایک تو یہ کہ یتیم کا خیال نہیں کرتے انفاق فی سبیل اللہ میں منافق پیچھے ہوتا ہے کیونکہ اسے آخرت پر یقین نہیں ہوتا وہ ظاہری طور پر جو مسلمانوں کی جماعت میں ملا ہوا ہوتا ہے اس کے کوئی مفاد ہوتے ہیں دل کے لحاظ سے وہ مسلمان نہیں ہوتا تو آخرت پر اس کا یقین نہیں ہے اور پھر ساتھ یہ کہ وہ یتیم کا خیال کرنا تو ثواب ہے اسے ثواب تو آخرت کے لحاظ سے متعلق ہے اس کا اثر دنیا میں بھی ہوتا ہے لیکن اس کا ایمان نہیں اگلی بات فرمائی مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے اگلی بات فرمائی کہ نماز میں سستی کرتے ہیں نماز میں سستی کہ کبھی شریک بھی ہو جاتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ دیکھ لیں کہ ہم نماز میں آتے ہیں کل کوئی مال غنیمت وغیرہ تقسیم ہو تو ہمیں بھی حصہ مل جائے اور ایک اور اگلی بات ہے ریا کاری کرتے ہیں مزید یہ کہ جو استعمال کی چیز ہے چھوٹی موٹی اگر کوئی شخص ان سے مانگ لے تو نہیں دیتے اس میں انسان کو زیادہ بخیل نہیں ہونا چاہیے کوئی ساتھی استعمال کی چیز لیتا ہے اور آپ کو پتہ ہے وہ واپس انشاءاللہ کر دے گا تو اس کو دینے میں ثواب ہے جیسے قرضہ دینا کہ وہ صدقے کا ثواب ملتا رہتا ہے جتنے دن اس کے پاس ہو اعتماد ہو وہ ساتھی واپس کر دے گا ایسی جیسے حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے اچھے کپڑے بنا لیے لیکن پرانے کپڑے بھی آپ کے قابل استعمال ہیں تو ان کو رکھنے کا کیا فائدہ کسی محتاج کو دے دیں اس پر بھی ثواب ملے گا جیسے نیا کپڑا کسی غریب کو دینا ثواب ہے ایسے ہی اپنے جوڑے آپ فالتو ہوئے اتنے زیادہ جوڑے رکھنے کیا ضرورت ہے چار پانچ جوڑے استعمال کے کافی ہوتے ہیں باقی کسی کو دے دیں اس کا بھلا ہو جائے گا ایسی کوئی استعمال کی چیز ہے بالٹی کوئی مانگتا ہے کوئی اور چیز مانگ لیتا ہے اور خصوصاً گاؤں دیہاتوں میں زیادہ اس کی چیز ضرورت پڑتی ہے تو استعمال والی چیز سے منع نہیں کرنا چاہیے یہ بخل ہے اگلی بات سورہ ان کل کوثر میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں یہ صورت نازل ہوئی یہ سورہ مکی ہے مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد جس میں قاسم اور ابراہیم جو ہیں جو ماری قبطیہ سے تھے یہ فوت ہوئے تو آس بن وائل ایک مشرقین مکہ کا بڑا آدمی تھا ظاہری لحاظ سے وہ باتیں کرتا تھا کہ لوگوں پریشانی کی ضرورت نہیں یہ جو نبی ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں ان کی نرینہ اولاد مرتی جا رہی ہے تو یہ جب خود دنیا سے چلے جائیں گے ان کا مشن آگے نہیں پھیلے گا یہ باتیں کرتا تھا اس پر یہ صورت نازل ہوئی اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا بس آپ نماز پڑھیں ون ہر قربانی کریں نہ ہر قربانی کرنا جو اس کو اونٹ کی قربانی کو کہتے ہیں آپ کا دشمن نامراد ہوگا اب تر کہتے ہیں قط و نسل یعنی اس کی نسل نہیں چلے گی اس کا نام و نشان نہیں اگر اسلامی تاریخ ان مشرقین کا ذکر نہ کرے تو ان کو کون جانتا ہے ان کا نام و نشان بھی کوئی نہیں جانے گا الکوثر سے کیا مراد ہے عبداللہ ابن عباس کی تفسیر یہ ہے کہ خیر کثیر یعنی بہت کچھ خیر کثیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عطا کرتا ہے اس میں ایک حوض کوثر بھی ہے صرف اس کی تفسیر حوض کوثر نہیں حوض کوثر ایک اس میں بے اللہ نے آپ کو بھلائی عطا کی مزید اور بھی خیر کثیر جیسے شفاعت کا آپ کو اذن ہوگا آپ کی امتیوں کے اپنی امتیوں کی آپ سفارش کریں گے اللہ قبول فرمائیں گے وغیرہ وغیرہ اصل تو نہر جنت ہے جس کا نام کوثر ہے اور اس سے دو پھر پرنالوں کے ذریعے سے حوض کوثر میدان حشر میں پانی لایا جائے گا ابھی حساب نہیں ہوگا آپ صلی اللہ حساب ابھی شروع نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پہچانتے رہیں گے اور ان کو حوض کوثر سے پانی پیش کریں گے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حوض کوثر کے ارد گرد اتنے پیالے ہوں گے چمکتے ہوئے جیسے ستارے ہیں اور میرے پاس بھی حضرات صحابہ ہوں گے میں اپنے امتیوں کو حضرات صحابہ کے ذریعے سے پانی پلاتا رہوں گا میدان حشر میں نہ سایہ ہوگا نہ پانی ہوگا نہ کچھ ہوگا لیکن جس کو حوض کوثر سے پانی نصیب ہو گیا وہ پورے حساب کے زمانے میں اس کو پیاس نہیں لگے گی اور ایک تو حوض کوثر کے پانی کے نصیب ہونے سے ایک برات استعلال نیک فالی جس کو کہتے ہیں نیک فالی نصیب ہوگی کہ پانی نصیب ہو گیا الحمدللہ آگے بھی مرحلہ اچھا ہوگا اللہ سب کو نصیب فرمائے تو اس میں جو پانی آپ دے رہے ہوں گے تو کچھ لوگوں کو آپ پہچان رہے ہوں گے اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے کہ آپ فرمائیں گے آ جاؤ آ جاؤ تو فرشتے ان کو روکیں گے جس پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ میرے امتی ہیں ان کو آنے دو تو فرشتے بتائیں گے کہ نہیں حضور انہوں نے بعد میں دین میں بگاڑ پیدا کیا تھا نفاق پیدا کیا تھا عجیب عجیب کام کیے تھے تھے ہیں تو آپ کے امتی لیکن انہوں نے شریعت کو ایک دوسرے رخ کی صورت میں پیش کیا اور لوگوں کو گمراہ کیا ہے تو بات یہ ہے دوستو اسلام سمجھنا ہے پڑھنا ہے سیکھنا ہے کسی استاد کے بغیر اسلام سمجھ نہیں آتا اور اس کے مطابق پھر عمل کرنا سرات مستقیم اللہ عطا کرتا ہے یہ حوض کوثر کی بات ہے فرمایا فصل لے رب کا ون ہر اے نبی آپ کو ہم نے اتنا کچھ عطا کیا اور سارے امتی جو اسلامی کتب میں لکھا ہے نا کلو مؤمن تقی فو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایمان والا شخص وہ خاندان نبی میں سے ہے اور اگر خاندان نبی کا شخص ہے اور اس نے ایمان نہیں لایا جیسے آپ کے چچا ابو لہب ہیں وغیرہ تو خاندان نبوت سے خارج کر دیا گیا اور جو ایمان دیکھو یہ تو حبشہ کے ہیں بلال آپ نے فرمایا کہ ہاں، بلال میرے آل میں سے ہے اس کو کوئی اجنبی نہ سمجھے سلمان فارسی فارس کے علاقے کے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچے اور ایمان لایا معجزات بھی ان کے وہ کھجوروں کے درخت کے بنے تو فرمایا کہ سلمان فارسی کو کوئی پردیسی نہ سمجھے یہ میری آل میں سے ہے اس کا احترام اور خیال کیا کرو تو بات یہ ہے کہ اے نبی آپ کا دشمن نامراد مراد ہوگا آپ کی تو سارے ماننے والے آپ کی آلی ہیں دیکھو اللہ پاک نے آپ کا کتنا نام بلند کیا ہر اذان میں ہر نماز میں ہر جگہ میں بے شک وہ توہین والے بھی ہوتے رہتے ہیں وہ مسلمانوں کی ایک قسم کی آزمائش ہوتے ہیں وہ اپنے انجام کو خود پہنچتے ہیں ہر دور میں پہنچے ہیں اے نبی آپ نماز پڑھیے بعض رات نے اس سے عید کی نماز مراد لی ہے ون ہر اور قربانی کیجئے چونکہ عرب میں اکثر اونٹ ہوتے ہیں تو نہر اونٹ کی قربانی کو کہتے ہیں اونٹ کی قربانی کا خاص طریقہ ہے یہاں سے پہلے خنجر مارا جاتا ہے اس کا خون جب کم ہو جاتا ہے وہ گرتا ہے پھر اس کے بعد ذبح کیا جاتا ہے فرمایا نبی ان نشا نے اکاول اب بلا شبہ آپ کا جو دشمن ہے وہ نامراد ہوگا ہم آپ کو کامیاب کریں گے اور دیکھ لو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور مومن اگر خود شریعت پر عمل نہ کرے تو اس کی وجہ سے اس کو کچھ ناکامی کا سامنا ہوتا ہے اگر تعلیمات نبوت پر عمل ہو تو دنیا آخرت کے لحاظ سے بھلائی بھلائی ہے اللہ سمجھ نصیب